رکھا بسم الله الرحمن الرحيم طرح کے کل ہم نے صورت النساء کے متعلق جو پس نظر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس صورت میں عورتوں کے متعلق جو احکام مسائل ہے ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی ہے تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے یعنی چونکہ معاشرے میں عورت کا ایک اہم کردار ہوا کرتا ہے اسی وجہ سے اس پورے سورت کا نام ہی سر نسا رکھا گیا تو اس کی کچھ کئی آیات ہے تقریباً تین تین قریب کہانی پڑھ لیتے اور بچے جو رہ گئی ان شاء اللہ آج پڑھیں گے تو یہ جو اگلی آئے کی کریمہ ہم پڑھنے جا رہا ہے وہ انخف تم اللہ سخ سے دو پھر یہ اس آیت کریمہ میں متعلق صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کے متعلق اس کے تفصیل و تشریح کے متعلق کہ کبھی کبھار ایک یتیم لڑکی جب اس کا والد مر جاتا تو ظاہر سی بات وہ یتیم ہو جاتی تو اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی تو اس کی دو حالت ہوتی ہے تو ایک خوبصورت ہوتی یعنی خوبصورت بھی ہوتی اور مالدار بھی ہوتی ہے اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ مالدار ہوتی لیکن خوبصورت نہ ہوتی یا خوبصورت بھی نہ ہوتی تو پہلی صورت میں اگر وہ خوبصورت بھی ہوتی اور مالدار بھی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ان کے والد کی طرف سے ان کو کافی حصہ مال کا مل چکا تو اس صورت میں یہ چچزاد چچزاد یا لڑکا چچا کا بیٹا اس کی یہ میری چاہت ہوتی کہ چونکہ اب تو یہ بچی ہے چھوٹی ہے نابالغ ہے جیسی یہ بالغ ہو جائے گی تو میں خود اس سے نکاح کر لوں گا تو اس میں دو باتیں تھی ایک تو اس نے جمال کی وجہ سے اور دوسری بات کی اس کا جتنا مال ہے باپ سے والد سے جو اس کو ترقم ہے جو مال ملا ہے وہ بھی میرے زیر کنٹرول رہے گا یعنی میرے پاس آئے گا تو جب نکاح کا وقت آتا تو جس طرح اس عورت یا اس یتیم بچی کا حق ہوتا اتنا مہر نہیں دیا جاتا جتنے ان اس جیسے لڑکیوں کو مہر دیا جاتا تھا یا جو مال لیا جاتا تھا یہ تو پہلی صورت اور دوسری صورت یہ تھی کہ اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اور اس کے پاس مال ہوتا یعنی والد کی طرف سے اس اس کو کافی مال مل چکا ہوتا تو صورت میں یہ مال کی لالچ میں مال کے حرص میں اس سے نکاح تو کر لیتا تھا یعنی اس سے بچی سے جب وہ جوان ہو جاتی لیکن تو اس کا مہر بھی کم رکھتے ہیں یعنی جو عام طور پر مہر دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں دیتے اگر دیتے تو کم دیتے اور دوسری بات یہ تھی کہ عام طور پر بیوی کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے محبوبیت کا یا بطور بیوی کے اس کو جو حقوق ہوا کرتا ہے تو نہ وہ محبوبیت والا رویوں کا اپنے اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا تھا اور نہ ہی جو عورت کے بیوی کے جو حقوق ہوا کرتے ہیں ان کا خاص رکھا کرتے تھے تو اس ایسی میں جو ہے نا ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا خطرہ ہو اندیشہ ہو تو ان سے نکاح نہ کرو بلکہ ان کے علاوہ دوسرے جو عورتیں ان سے نکاح کرو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال یہ بات صحیح ہوگی تو پھر اس نے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس اسکرم میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ دو دو تین تین اور چار چار اور جہلیت میں میں چونکہ گوڑیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی تو ایک ہی شخص کے پاس جو ہے نا بیک وقت دس دس بیس بیس جو اس سے بھی زیادہ عورتوں کا نکاح میں رکھا جاتا تھا تو اس آیت کریمہ نے عورتوں کی زیادہ سے زیادہ کے حد کی تعین بھی کی زیادہ سے زیادہ ایک مرد چار عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے چار سے زائد نہیں اور یہ جو چار کی اجازت دی گئی یہ بھی اس شرط کے ساتھ اس پابندی کے ساتھ کہ شہروں کے درمیان نفقہ و خرچے کا بھی انتظام کرے گا اور دوسری بات کہ ان کے درمیان انصاف انصاف سے کا معاملہ کرے گا اور شہروں کے شہروں کے حقوق جو ہے ہر ایک کے حقوق بھی ادا کرے گا اور اگر انصاف نہ ہو سکتا ہو یا یعنی انصاف ممکن یعنی نہ کر سکتا ہو اس کی بس میں نہ ہو بے انصافی کا اندیشہ ہو بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں ایک ہی بیوی پر اتفاق کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی اس صورت میں جب حقوق کے جہاز نہ رکھنے کا اندیشہ ہو یا خطرہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ شادیوں سے منع کیا گیا ہے تو جس طرح کی عیسائی کی خدمت سے معلوم ہوا کہ بیویوں کی تعداد جو ہے اسلام میں شرح ہے اس کی تعلیم مقرر کر دی کہ کم زیادہ سے زیادہ چار چار سے چار سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل فرمایا تھا لیکن عام مسلمانوں کو تو بے کو چار بیویوں کی یعنی چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے شادی کرنے کی اجازت ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ کے قریب عورتوں سے شادی کی تھی تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو بقیہ امت کے لیے صرف چار کی اجازت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ بھی اگر دیکھا جائے تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی ان کا نکاح ہوا حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی عمر غالباً چالیس سال تھی یا اس بھی زیادہ تھی اور اسی جوانی کی حالت میں حضرت فتیجہ کے ساتھ نکاح ہوا پھر شادی ہوئی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی بالکل جوانی کا زمانہ تھا اور حضرت فتیجہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ چالیس سے بھی اوپر تھی اور حضرت فتیجہ رضی اللہ عنہ کے دو شوہر پہلے فوت ہو چکے تھے تو پچیس سال تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاری یعنی جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا عمر پچاس سال کو پہنچا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس کے بعد پھر دوسرا نکاح کیا یعنی پچیس سال پچیس پچاس پچاس سال تک یعنی پچیس میں نکاح ہوا اور رسول کے پچاس سال عمر تک جو ہے نا ایک ہی بیوی کے ساتھ ان کا نکاح رہا جو کہ جوانی کا زمانہ تھا ان شباب تھا تو اس کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوا پھر دوسرا نکاح ہوا اور یعنی پچاس سال کے بعد پچاس سال کے بعد پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ تو آپ کی گھر تشریف لائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بچپن کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے والد ہی کے گھر میں رہے پھر جب مدینہ منورہ میں سن دو ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصت کی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چون سال ہو چکی تھی تو چون سال کی عمر میں پھر دو بیویاں جمع ہوئی اور اس سے آگے پھر جو ہے نا تعدد ازواج کا معاملہ شروع ہوا اس کے ایک سال بعد پھر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا پھر کچھ عرصہ بعد کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا ایک قول کے مطابق اٹھارہ ماہ اور دوسرے قول کے مطابق تین ماہ انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ گزارے اور اس کے بعد ان کا وفات ہوئی پھر سن دو ہجری میں حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اسی طرح پھر دوسرے ازواج متحرہ سے شادیاں ہوتی گئی اور اٹھاون سال کی عمر یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اٹھاون سال تھی اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں وقت جمع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یعنی چار سے زائد اور پھر بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نے خود تو نہیں دی گئی تو اور بھی قسم باتیں کیا کرتا ہے تو ان ان کا باتوں سے حقیقت سے جو کوئی بھی تعلق نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل جوانی تھی پچیس سال کی عمر اس وقت انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کے دو شوہر پہلے فوت ہو چکے تھے اور ان کی عمر چالیس سے بھی بڑھ کر تھی تو اس میں جو ہے نا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ باتیں کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پچاس سال تک رسول اللہ نے کوئی اور شادی نہیں کی اسی بیوے بیوہ عورت کے ساتھ ہی رہے اور اس میں بھی پھر آپ جب یہ شادی ہو گئی حضرت خدیجہ اللہ کے ساتھ تو آپ اکثر اوقات جو ہے نا غال اکرام ہے عبادت کے لیے جایا کرتے تھے کافی تک جو ہے نا وہاں رہتے تھے پھر جب وہاں عبادت سے فراغت ہو جاتی تو پھر آپ گھر آتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی یعنی پچیس سال تک عروج سے لے پچیس سے لے کر پھر پچاس سال تک جو نہیں ہے قریش کے سامنے تھی اور کسی کو بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ معمولی صاحبی جو ہے نا اس طرح کسی بات کو کر لے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے نوز ملا اس وجہ سے جو ہے نا اس طرح کیا یا یہ کیا یہ کیا تو آج کل بعض لوگوں کا یہ کہنا جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے اور حقیقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں سے کام نہیں لے سکو گے فن کے ہو ماتاب مسنا وسلا تھا اور ربا تم سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے دو دو سے مسلم دو دو سے وسلاسا تین تین سے اور ربا اور چار چار سے تم اللہ تعالی الفواحدہ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان احساس نہ کر سکو گے ہمارا سب ایمان حکم فواحدہ تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو امامالکت ایمانکم یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے ذالک آدنا اللہ تعالی اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بھی انصافی میں مبتلا نہیں ہوں گے اب آتے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف ولما نزلت تحرج من ولاية اليتامى وكان فيهم من ان تحته العشر والثمان من الازواج کہ جب یہ مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال میں جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال نہیں ملانا چاہیے اور ان کے مال کو بے دردی سے خرچ نہیں کرنا چاہیے اور ان کے اعلی مال کو لے کر گھٹیا معمولی مال ان کو نہیں دینا چاہیے تو جب یہ آئین کریمہ نازل ہوئی تو لوگ جو ہے نا یتیموں کے سرپرستی سے نگرانی سے کفالت سے طریقے سے جو ہے نا وہ ڈرنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وعید آئی ہے تو ہم کیا کریں گے یعنی یعنی وہ ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے بے احتیاطی ہو جائے یا انتاکی ہو جائے ظلم نہ ہو جائے ولما نزلت تحرجوا من الیتامى اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یتیموں کی کفالت سے یتیموں کے تربیت سے وہ حرج میں پڑے وقان فی من تحت العشر علی السمان اور ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے تحت یعنی جن کے ماں تحت دس یا آٹھ ازواج بیویوں میں سے تھے فلا یعدل فی بینہن ان میں وہ عدل نہیں کرتے تھے فنزلت تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تم اللہ سخت اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف یعنی عادل برابری نہ کر سکو نہ کر سکو گے پھر آپ یتیم بچوں کے معاملے میں یتیم بچوں کے معاملے میں رحیم تو تم حرج میں واقع ہونے لگے ان کے معاملات میں یعنی ان کے معاملات میں حرج واقع ہونے لگے اللہ تعالی نتائی اور خطرہ ہو اندیشہ ہو ڈر ہو اسی طرح کے تم ان عورتوں کے درمیان احساس نہیں کر سکو گے اذا نکاح تمنا جب تم ان کے ساتھ نکاح کرو گے فن کی ہو تو تم نکاح کرو شادی کر لیا کرو تزوجو ما بمانا من یہ من کے معنی میں ہے قابلکم جو تمہیں پسند آئے من النکائی عورتوں میں سے مسنا و ثلاث و ربع دو دو تین تین چار چار اسنین اسنین و ثلاثن ثلاثن و اربعن اربعن ولا تزیدو علی ذالک یعنی اس آیت کریمہ میں تعدد ازواج کی تین صورتیں بتائی گئی ہے کہ دو دو تین تین اور چار چار ولا تزید اور رضا لکھا اور اس سے زیادہ نہ کرو یعنی بیک وقت چار اور چار بیویوں سے زیادہ نہ کرو ان خفتم اللہ تعالی اگر تمہیں اندیشہ ہو خطرہ ہو ڈر ہو انصاف نہیں کر سکو گے یعنی متعدد ازواج کی صورت میں فیہن یعنی ان کے درمیان بالنفقات والقسمیں خرچ یعنی کے انتظام کے حوالے سے اور حقوق اور باری کے حوالے سے یعنی اگر یہ خطرہ ہو ڈر ہو کہ تم ان سب کے حقوق بجا نہیں لا سکو گے اور ان کے لیے خرچے کا انتظام نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی سے تو پھر چاہیے کہ ایک ہی بیوی سے نکاح کرو ان کے یعنی ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو ایک ہی سے نکاح کرو حضرت قصرو علی مملکت ایمانکم یا اکتفا کر لو یا اکتفا کر لو علامہ رحمان حکم جو تمہارے ہاتھ لگ گئی جو تمہارے ہاتھ لگ گئی یا جو تمہارے تمہارے ہاتھ جس کے مالک کے یعنی بانجیوں میں تھے حقوق کی مالک ہو اس لیے اس وجہ سے کہ ان کے وہ حقوق نہیں ہے جو بیویوں کے کیونکہ آزاد عورتوں کے حقوق زیادہ ہوا کرتے ہیں بچے بانجیوں کے تو باندیوں کے اتنے حقوق نہیں ہوا کرتے جتنے کہ آزاد عورتوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں تو پھر باندیوں کے ساتھ باندی پر اکتفا کرو تاکہ حقوق حقوق میں نائنسازی کا اندیشہ خطرہ ڈر نہ ہو ذالک نکاح الارواتی یعنی یہ چار چار بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا فقط یعنی او الواحدہ یا ایک ازال عورت سے او تصر یا باندیت سے ادنا اقرب الى ان لا تعولو ادنا منا زیادہ قریب ہے ادنا اقرب الى زیادہ قریب ہے اللہ تعولو کہ تم نائنصافی نہ کرو تجور تم ظلم نہ کرو یعنی چار پر اکتفا یا ایک پر اکتفا یا ایک باندی پر بشرت بشرط کہ حقوق کا خیال رکھا جائے تو یہ زیادہ قریب ہے زیادہ مناسب ہے زیادہ اچھا ہے کہ پھر تم سے ظلم نا انصافی تلفی نہیں ہوگی اب اگلی آیت کریمہ ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلا اور عورتوں کو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ ہاں اگر او خلصہ کچھ حصہ خوشدری سے چھوڑ دے فَقُلُوهُ هَنِيًا مَرِيئًا تو اسے خوشگواری اور مزے اور مزے سے کھاؤ ولا تو تصفحا اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے او مال حوالے نہ کرو اموالکم ولا تو تصفحا اموالکم اللتی اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے او مال حوالے نہ کرو جعل اللہ قیاما جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے ورزقوہم فیہا ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ وقصوہم اور پہناؤ لہن قول معروفا اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو تو اس یتیموں کے سرپرستوں کے ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کا جو مال ہے ان کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور دوسری طرف جو ہے نا اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ کا پیسہ جو ہے نا وہ ان کے حوالے کیا جائے جب وہ بلوغ کو پہنچے جب وہ سمجھدار ہو جائے یعنی جب ان کو یہ طریقہ آ جائے کہ اب جو ہے نا اگر ان کو پیسے دیے جائے تو صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے ایسی فضول جگہوں میں خرچ نہیں کریں گے یعنی جب وہ سمجھدار ہو جائے ہوشیار ہو جائے اور ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور جو عام طور پر ایک گھر میں معاملات ہوا کرتے ہیں ان کی سمجھ بوجھ ان کو آ جائے تو سب ان یتیموں کا مال ان کے حوالہ کرنا چاہیے اور اس سے قبل یعنی اگر وہ سمجھدار نہ ہو یا ان چیزوں کا ابھی تک ان کو ادراک نہ ہوا ہو تو ان کا مال ان کو سپرد نہیں کرنا چاہیے حوالہ نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ پھر کیونکہ نہ سمجھ ہوں گے تو نہ زمجی کی وجہ سے یا ان حوالات کا شور نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ایسی اپنا پورا مال و برباد کر لیں گے اور اگر اس دوران وہ مطالبہ کر دے کہ ہم ہمارے مال جو ہے نا ہمارے حوالے کیا جائے تو ان کو اچھی طریقے سے جو ہے نا مناسب طریقے سے بلائی کے ساتھ جو ہے نرمی سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو اپنا مال ہم خود ہی دے دیں گے ابھی اگر آپ آپ کو دیں گے تو چونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہے سمجھ بوجھ نہیں ہے تو اس کے ضائع ہونے کا کبھی امکان ہے اور پھر اگلی جو آیت کریمہ ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سرپرستوں کو اولیاء کو جو یتیم کے سرپرست ہے یا مربی ہے یا جن کے کفالت نگرانی یتیم پرورش پا تو اور پھر یتیم کو رہنا چاہیے کہ وہ سمجھدار ہو گئے یعنی وہ قابل ہو گئے کہ اگر ان کو مرض کیا جائے تو ضائع ہونے سے بچائیں گے یعنی ضائع نہیں کریں گے اگر وہ یہ محسوس کر لے کہ اب یہ سمجھدار ہو چکے ہیں ان کو سلکا چکا ہے تو پھر ان کو مال دے جانا چاہیے اور اگر نہ ہو تو اس تک نہ دیا جائے اگر جو بالغ بھی ہو جائے کبھی کبھی بندہ بالغ ہو جاتا ہے لیکن کا سمجھ بوجھ نہیں ہوا کرتا تو اگر جو بالغ ہو جائے تو جب تک ان کو سمجھ بوجھ نہ ہو ان کو اچھی طریقے سے نہ سمجھے ہو تو اس وقت تک ان کے مال ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے وآت النساء وآت آت النساء اور دے دو عورتوں کو صدقات ہننا ان کے مہر جمع صدقاتین مہور ہننا یہ صدقات جمع ہے یعنی ان کا مہر عورتوں کی محل نحلا نحلا منع خوشدری کے ساتھ خوشدری کے ساتھ ان کی مہر دے دو مزدر عطیہ یعنی انتیب نفس مزدر عطیہ انتیب نفس نحلا یہ مزدر ہے خوشدلی سے دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فَإِن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ اگر ان خوشدلی سے یعنی رضامندی سے تمہارے حق میں کچھ چھوڑ دے فَإِن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ القم یعنی اگر وہ خوشدلی سے رضامندی سے تمہارے حق میں کچھ چھوڑ دے تمیز الصداقه فہبنا ہو لکم یعنی یہ تمیز محول عن الفعال ہے یعنی اگر ان کے نفس یعنی او یعنی او خوش خوش خوشنودی سے رضامندی سے اپنے مہر سے اگر تمہیں کچھ چیز دے دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا عبقت دیتے ہیں تو پھر صحیح ہے یعنی بشرت کی دل رضامندی ہو خوش دلی ہو تو اس صورت میں پھر کاو محمود العاقبہ لا ضرر فیہ علیکم فی آخرہ یعنی انجام کی لحاظ سے بہتر اور اخرت میں ضرورتان نہ رہے نزل ردن علامن کرہ ذالکا اور یہ ان لوگوں کے تردید لیے نازل ہوا جو اس کو مکروح سمجھتے تھے انہیں یعنی اچھا نہیں سمجھتے تھے دہنج فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورتیں اپنے مہر سے اپنے اولیاء بھائی ہو جو سرپرست ہو جو بھی ہو ان کو اگر رضامندی مندی سے دل و خوشی سے جو ہے نا کچھ دینا چاہے یا چھوڑنا چاہے یا شوہر کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن زبردستی ان سے جو ہے نا لینا جس طرح کے بعض میں لوگوں کا یہ ہے اور یہ عادت ہے کہ مہر جو کہ خالص عورت کا حق ہوا کرتا ہے ان کو زبردستی لے لیتے ہیں بالکل عورت سے پوچھتی ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح خرچ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں حالانکہ یہ خالص عورت کا حق ہے تو اس ایسے یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہے تو اس میں ہو حرج نہیں ہے اور دینے بھی حرج نہیں ہے ولا تو صبح ولا تو صبح اور ایو حل اولیاء اور تم نہ دو اے سرپرستو اے گرانو اے تربیت کرنے والو صبح ناسمجو کو بیوکوفوں کو المبذیر من رجال و نساء و سبیان یعنی جو یتیم اسکاب کرنے والے ہیں قاو مرد ہو عورتے ہو یا بچے ہو اموارکم اے اموارہم اللتی فی اجیکم یعنی ان کے او مال جو ان کے تمہارے قبضے میں ہیں اللتی جعل اللہ لکم قیامن جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے قیم بنایا ہے نگران بنایا ہے سربرت بنایا ہے مذر ان قام ایتقوبو بمعاشکم وصلاح اولادکم فیوزیعوها تی غیر وجہا یعنی جو تمہیں دیا گیا ہے ایتقوبو بمعاشکم جو تمہیں دیا گیا ہے تمہارے قبضے میں ہے تمہارے پاس ہے ان کے معاشی ذریات پورا کرنے کے لیے اور آ, بچوں کے بلائی کے لیے نیکی کے لیے یا ان کے پر خرچ کرنے کے لیے جو ہا تیغر ہو جی اگر تم اسے دو گے تو اس کو خرچ کریں گے ضائع کریں گے برباد کریں گے ایسی جگہوں میں جو خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہوگی فکراتن قیمن جمع قیمہ ما تقوم مہیل خامتیا یعنی جس میں سامان وغیرہ ہوتے ہیں ورزقوں فیہا اور ان کو کھلاو ان میں سے ان کے مال میں سے اتعموہم منہا یعنی ان کے مال میں سے ان کو کھلاؤ وقصوہم اور ان کو پہناؤ وقول لہم قولا معروفا اور انہیں نرم بات کہی یعنی اگر وہ کبھی اپنے مال کے مطالبہ لینے کا مطالبہ کرے اور ابھی تک ان کو سمجھ بوجھ نہ ہو تو ان کو اچھی طریقے سے نرمی سے جو ہے نا ان کو سمجھایا جائے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے ہم نے آپ ہی کو دینا ہے جب آپ بڑے ہو جاؤ یا تھوڑے سے سمجھ بوجھ آ جائے تو ہم نے آپ ہی کو دینا ہے ابھی اگر ہم دیں گے تو آپ سے ایسی مفت میں ضائع تباہ و برباد ہوگا ضائع ہونے کا خطرہ ہے اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کا ہی ان شاء اللہ جوڑ دیا ہے اور پھر اگلے سبق میں اگر زندگی واقع رہی تو پڑھیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ